اللہ کا بے پناہ کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے آج ہمیں یہاں ایسی مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا جس کی نسبت اپنی کتاب کی طرف یہ مجلس مجلس قرآن ہے یہ مجلس آخرت کی اس مجلس کی یاد کو تازہ کراتی ہے جس میں حفاظ کرام کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر قیمتی تاج پہنایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اقرا ورتقی کما کنتا ترقی تلو دنیا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا پڑھ اور ترقی کرتا چلا جا اس کا ایک سیمپل اس کا ایک نمونہ اللہ نے آج ہمیں دکھایا بڑے بڑے روسا بڑے بڑے آل سروت مالدار زمیندار عہدیدار ایک چھوٹے سے ننے منے معصوم بچے کو بلا کر آج اس کے سر پر کچھ گز کپڑا نہیں رکھا گیا زمین آسمان کی قیمتی کائنات کا قیمتی تاج اس کے سر پر پہنایا گیا اللہ ہماری اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائیں ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات یہ مجلس دیکھ کر یہ اتوار کرام کے مبارک سروں پر دستار اور پگڑی دیکھ کر میں سمجھتا ہوں پہچاننے والا اس کی قدر پہچانتا ہے جاننے والا اس کی قیمت کو جانتا ہے آپ کیا جانتے ہیں مدرسے کو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن کو آپ کے نزدیک اس پگڑی کی اس دستار فضیلت میں اجازت نہیں میزان الگ ہوگا اذان ہوئی نماز ہوئی وسلم کا غلام دیا میں پیر کا ماننے والا اور دان تھامنے والا وہ نبی کے طریقے کو نہار سوالات پہ ہم پیغمبروں کی سنت شاپ کی نالی میں ڈالے میں کہتا ہوں وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے جنات اور شیاطین کی بولیاں جانتے تھے ایک کام کیجیے گا دو سلاد الحاجت پڑھیے تعجب پڑھیے اللہ سے دعا کیجیے رب کائنات ایک گھنٹے کے لیے حضرت سلیمان علیہ سلاد السلام کا سافٹ ویئر ہمیں دے دیجیے لانگ سافٹ ویئر ہمیں دے دیجیے ہم زبان کتے کی سمجھ سکے ہم زبان سور کی سمجھ سکے ہم زبان گلی میں پھرنے والے کڑھے اور جنگلوں میں رہنے والے شوبائن کی سمجھ سکے میرے عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لو وہ صبح یہ کہے گا اے بے نمازی مجھے کتے شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سور پہاڑ کھانے والا تو بنایا بے نمازی نہیں بنایا داڑھی بڑا نہیں بنایا یہ کوئی بیٹھک نہیں یہ کوئی شور بیانی نہیں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لینا کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب اللہ عب بها ہاں و اللہ یبصرون اللہ و رحم آزان اللہ بها کان ہے گانا سننے کے لیے کان ہے جوڑوں کی فرمائش سننے کے لیے کان ہے اولاد کے مطالبے سننے کے لیے کان ہے دنیا کی حضرتوں کو سننے کے لیے اور دنیا کو دیکھنے کے لیے تینوں درا دنیا کو سمجھنے کے لیے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے تجھے اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا زمین کا کاروبار اگر زہر میں مشتری میں عطارت میں چاند میں سورج میں سیٹ بنائی جائے مکان بنایا جائے فلیٹ بنایا جائے بات تیری سمجھ میں آتی ہے انوٹا لگاتا ہے مشتری زہر عطارت ستاروں پر میں ڈالنے کی بات کرتا ہے دنیا سمجھ میں آتی ہے اللہ کا قرآن تجھے سمجھ میں نہیں آتا نبی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آتا نبی کا لباس تجھے سمجھ میں نہیں آتا نبی کی تحریر نبی کا کیریکٹر نبی کے اخلاق تجھے سمجھ میں نہیں آتے میرے اللہ کی قسم اللہ نے کہا لہم قلوب اللہ فہو نبی ہاؤ آئل اللہ ہاں ورنہ آزاد اللہ رہا ہے سرابنا بھی آپ حافظ بھی رہا جسم بنانے کے لیے کیا ہو بدکار عورت کے پاس جا کر اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے گلی کے کمزوروں کے پاس اپنی داری جاننے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر معذرین کو سمانے کے لیے تجھے آزاد قبر سے چھٹکارا نکالنے والے ایک ایک روپے کا سکہ دو دو روپے کے سکے تیرے گھر پر تیری دکان پر تیرے کارخانے پر آ کر جیت مانگنے والے ان مہمانوں نے اصول پر ان پر کئی روٹر نہیں چلتی ہری چندر والی آدھے دن والی آدھی اصل والی کے سامنے تو کھڑا دنیا ساتھ میں آتی ہے میرے اللہ نے کہا الاری کا گلا نام گل ہوم اغل ام وارانہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت مفتیان کرام پوچھو انام کا سر چار انام چار پیر کے جانور کو کہا جاتا ہے آپ کے یہاں بندر کے کتنے پیر ہیں سور کے کتنے پیر ہیں کتے کے کتنے پیر ہیں گدھے کے کتنے پیر ہیں جو قرآن کہتا ہے اڑائی کا طرح نام یہ چوپائی کی طرح ہیں بل ہوں کتے کو ہڈی ڈالو جان اپنے دھوکے میں ڈال کر آپ کی حساب وفاداری کرے گا گھوڑے کو دانا ڈالو اناج ڈالو گلا ڈالو میدان جنگ کے اندر بلاؤ وہ لادیا کی صبح پلموریا کی سدا پلم گئی کی صبح کاسر نبی نفا سوست نبی جمع کہا وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ٹاپو مار کر چلتا ہے چنگاریاں لے کر چلتا ہے دھارے مار کر چلتا ہے آن پھر گئی وہ پیٹ نہیں دکھاتا میدان جنگ کو پیٹ کے اندر تیر چپ گئی وہ پیٹ نہیں دکھاتا ماں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا میرے اللہ نے کہا لکنوت ارے ایک گھوڑے کو دانا ڈالتا ہے تیرا متی فرما بردار ایک کتے کو ہڈی ڈالتا ہے وہ تیرے کھیت کا اور تیری جان کا اور تیرے مکان کا رکھ والا بن جاتا ہے سانس کس کے پاس کی لے رہا ہے دانا کس کے باپ کا رہا ہے سورج کی کرنوں کو کس نے پیدا کیا ان تم تذرا ہو ہم نہ سون ان تم مینا مجھ نان المن ضرون کھیتی باڑی تم کرتے ہو ہے منو نیچے سے اس کچی سے کمپل کو نکالتا ہے مور کو نکالتا ہے کہاں ہے دانا دینے والا کہاں ہے فصل دینے والا کون ہے بادلوں سے برسات کو برسانے والا ہے کوئی تمہاری سائنس ٹیکنالوجی ہے تمہارا سائنسدان اطیفہ ڈاکٹر ارے کیوں یار مذاق کرتے ہو دین کے ساتھ دینی نہیں ملی کوئی اور نہیں ملا یہ دور کی زندگی کیوں گزارتے ہو میں نے کہا نا کہ ہمارا روز جو چلتا ہے معذین پر چلے گا امام پر چلے گا امام صاحب آج اتنا جلدی آپ نے فجر کی نماز پڑھا دی فجر کل آپ فجر میں نہیں تھے زہر میں ڈیڑھ منٹ لیٹ آئے ارے خود کے سبر کی دھرتی کا پتا معلوم نہیں چل رہی ہے ودھان سبھا میں چلنا بند ہو گیا لوک سبھا میں چلنا بند ہو گیا راجیہ سبھا میں چلنا بند ہو گیا اور آپ کی پنچایت کے ایوانوں کے اندر اور کارپوریشن کے اندر پی ڈی اے کے اندر چلنا بند ہو گیا چلتے اس پر جو نبی کا نائب ہے بلال کا نائب ہے بیت الخلا کے اندر کچرا پھنس گیا پانی پیشہ ابھر رہا ہے کسے پوچھیں گے حضرت موجود صاحب نظر نہیں آتا یہ بھنگی ہے تمہارا تمہارے بڑے ہیر باپ کے پاس پیک کے اندر پاجامے میں پیشہ پتا کر جائے روح تڑپ تڑپ کر نکالتے ہوئے بے نمازی کتا پڑھانا کر کر پینٹ کو خراب کر دے مال تجھے چاہیے پیڑھی تجھے چاہیے بنگلہ تجھے چاہیے زمین تجھے چاہیے بینک بیلنس تجھے چاہیے پراپرٹی تجھے چاہیے اور بہانا صاف کرے گا باہر کر مجبور کیا وہ کوئی اور عالم ہوگا جسے پاگل کتے نے کاٹا ہوگا وہ یوں کہتا ہوگا میرے بھائی تو مسلمان ہو جا کلمہ پڑھے آ جا نماز پڑھے میں دو ٹوک بات کرتا ہوں اگر ہے مسلمان آ اگر نہیں نکل جا میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں میرا اللہ تیرے سجدوں کا بھوکا نہیں کہ تو سجدہ کرے میرے اللہ کی کبریائی بڑھے تو ضرور پڑھے میرے محبوب کی عظمت بڑھے میرے محبوب کے لیے یہ درخت یہ شجر یہ حضرت حضرت علی کرم اللہ عظہر کرواتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئیں گے درخت گرد سے اکھڑا چلا دنیا میں ہے کوئی ایسی سائٹ دنیا میں ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی بڑا مرتا ہے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر لیا کیا چلایا سمجھتا ہے کہ دنیا کو ہم نے مٹھی میں کر لیا پیار سائنس اور ٹیکنالوجی کو جانتا تھا پیاون کے پیشاب کے پکڑے کو آج کا سائنسدان نہیں لگ سکتا کمپیوٹر نہیں تھا ہارڈ ڈسک نہیں تھی میموری کارڈ نہیں تھا موبائل نہیں تھا بجلی نہیں بیٹری نہیں پاور نہیں جنریٹر نہیں یو پی ایس نہیں کنورٹر نہیں میدان کے اندر اس نے جو سانپ لائے تھے ان سانپوں کے اندر اس نے سیس پگلا کر ڈالا ہوا تھا اور زمین کے اندر ہیٹر کو فٹ کیا ہوا تھا کہ دھوپ کی توازن سے جب وہ بجلی دیں گے حرارت دیں گے گرمی دیں گے تو یہ رسیوں کے اندر جو تارا تھا وہ اکڑنے لگتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا آ گیا اور صاف آ گیا حتیٰ کہ حضرت موسا نبی کی لا کی سلاد و سلام بہت سزا ہو گئے اللہ نے فرمایا یا موسا لا تخف اے موسا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کی معافی آپ سیدھے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈالیے تو پھر آپ کا اچھا بنا اور یہ جو تاروں کی وجہ سے اور زمین کے ہیٹر کی وجہ سے وہ تارے جو اکڑنے لگے تھے ناچنے لگے تھے اس اڈے نے آرام سے ان جو ہے ایکٹنگ کے اڈوں کو نکل لیا یہ صحیح فیون جانا کرتا تھا یہ ٹیکنالوجی فیون جانا کرتا تھا ہم مانے کہ کل اللہ کا سورا کو صحیح معنوں میں پڑھ کر سنائے ہم مانے سورے فاتحہ کو پڑھ کر سنائے ہم مانے اے کو پڑھ کر سنائے اے مسلمان میں تجھے کہاں ڈھونڈو میں تجھے کہاں تلاش کرو سنیما کی قطار میں میں تجھے کہاں تلاش کرو شراب کے اڈوں میں میں تجھے کہاں تلاش کرو الیکشن کے کتوں کے پیچھے زندہ باد آباد کہتے ہوئے پچاس روپے میں کوئی اپنے ایمان کا سوزا کر رہا ہے کوئی دس روپے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے مسلمان ایک تھا کے اندر پناہ نہیں لے سکتا آمین زور سے آمین آہستہ کسی مکتب فکر کے اندر پناہ ملے گی آج تو بیس رکھا آٹھ رکھا کسی مکتب فکر کے اندر پناہ ملے گی آج کو رکھے دین ادھوے رکھے دین کسی مکتب فکر کے اندر پناہ ملے گی آپ کو جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی مکتب فکر کے اندر پناہ ملے گی مسلمانوں لکھ کر رکھ لو کہ سوچ کسی کے یہاں جائز نہیں ہے کسی کے یہاں جائز نہیں ہے ایک بات کے چلتے سے اگر میری ماں کوئی یہاں پر آئی ہوئی ہے نام فتہ ہے نام سوریا ہے نام سلما ہے میری ماں لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے کتنا کھلونا کام تو کر رہی ہے کیا یہ تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے کو جو تیری کوپ سے پیدا ہوا اور تیرے پیٹ سے پیدا ہوا جو تیرے خون کو چاٹ کر پیدا ہوا میری ماں اللہ کو حاضر و نازر جان کر بتانا تو فاتحہ دلا جاتی ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں جماعت میں جاتی ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں فضائے اعمال کی تعلیم ہوتی ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں نہیں یہ حدیث ہے آخائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا سوکھ کے ستر سے زیادہ درجے ہیں ان میں کم سے کم درجے کا آدھار اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے اپنی ماں کے ساتھ جنا کرنا ہے بیٹا ماں کے ساتھ جنا کرے گا تو ماں کہاں جائے گی ماں بیٹے کے ساتھ جنا کرے گی اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں دل سے پوچھیے حدیث پاک کے اندر زندوں کا مجھے کا کوئی تذکرہ نہیں میری ماں اگر تیرا کوئی سولہ سالہ نوجوان بیٹا اگر تیرا کوئی ایک سال نو ماہ کا دودھ پیتا بچہ مر چکا ہو اس کو کفن دے دیا گیا ہو اس کو قبرستان کے اندر ڈال دیا گیا ہو ایک سال کے اندر دیوس نے اس کے گوشت کو چاٹ لیا ہو اور اس کی باہوں کو اس کے جو ہے بغلوں سے الگ کر دیا گیا ہو اس کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہو اس کی نلیوں کو اس کا اس کا گودا چھین لیا گیا ہو اور اس کے آنکھوں کے پانی کو چھین لیا گیا ہو میری ماں اللہ کے لیے تو بتا کیا تو کلہاڑی لے کر رات کے بارہ بجے قبرستان کے اندر جائے گی اور قبر کو کھودے گی کیا بیٹے کے قبر کو اٹھائے گی اور نو ماہ کا نو نو دودھ پیتے بچے سے کیا تو بلاکار کروائے گی ماں حدیث کے اندر اتنا کھلا نہیں بیان کیا جاتا میرے آقا ان ان کا لالا عظیم ہے میرے آقا اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائد ہے اگر کوئی ملا اگر کوئی مولوی تجھے بیٹے حلوے کھلاتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے میری ماں صحیح بات تو یہ ہے کہ سن یا سنگا والے جس کے اندر تو مبتلا ہے اور سست کے اندر مبتلا ہے یاد رکھ کہ تو اپنے بیٹے سے بلاکار کر رہی ہے داڑھی والوں سیٹ صاحبوں متولیوں ہر دھاگی کا لقب رکھنے والوں عمرہ کا پیٹل پان اور مدرسے کے اندر شورا کے ممبران کا لقب پانے والوں کان کھول کر سن لو ایک مرتبہ پر ہم آئے نہ آئے اس محتمین پر ہم آئے نہ آئے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم ننے منہ بچے جنہوں نے ماں کی قربانی دی جنہوں نے باپ کی قربانی دی جنہوں نے چاروں میں اٹھ کر رات کے ڈھائی بجے تین بجے جب قوم زنا کر کر کر کر حالت ایک کے اندر سوتی رہتی ہے یہ بچے اٹھ اللہ رسول پڑھتے ہیں میرے رب کی قسم اللہ عذاب آنے والا واپس چلا جاتا ہے نہ ان پر بھی رحم مت کرو اس سفیر پر بھی رحم مت کرو جو در در جا کر لوگوں لوگ اس کو تھوکتے ہیں لوگ اس کو لانت برامد کرتے ہیں موسم صاحب کو یہاں لا کر پوچھو کہ اس مدرسے کی عمارت کے لیے اندر بیوی کی ساتھ کی جاتی ہے اور غلامی کی جاتی ہے کا غلام بننا پیشن بنا جاتا ہے کیا فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر ناٹکوں کے اندر یہ تاثر نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہر مرد بچے کا پاخانہ صاف کرتا ہے پارٹی کے اندر جب جاتی ہے لور اس کی محبوبہ اور اس کی وائف اور اس کی بیوی تو یہ پیچھے پیچھے چلتا ہے گاڑی وہ چلاتی ہے یہ گاڑی کو صاف کرتا ہے कंप्यूटर का اندر تمہارا امیر ہونا غریب ہونا لکھا ہوا ہے نہ روپئے کے لیے آیا ہو نہ دعوت کے لیے آیا ہو نہ لفافے کی بات کر کے آیا ہو کے دربار کے اندر ضرور پہنچا رہے ہیں تو اللہ نے آپ کی شان کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا مسلمان آج تجھے نبی کے چہرے میں عید نظر آتا ہے نبی کے لباس میں عید نظر آتا ہے انہوں نے اگر تیرے لیے تڑپا نہ ہوتا اگر تیرے لیے رونا نہ ہوتا میں رب کی قسم جب تیرے مدرسے کے محتمی حسینیا کے میرے پاس دعوت لے کر آئے تھے یہ کہہ دیتا روک دو اس قوم کو کہ اس کو ہم سیرت کے جلسوں سے سمجھاتے رہے میلاد کے جلسوں سے سمجھاتے رہے تفصیل کے محفلوں سے سمجھاتے رہے حدیث کی نشستوں سے سمجھاتے رہے اور قرآن کی بہتروں سے سجاتے رہے مدرسوں سے سمجھاتے رہے فقیروں نے سمجھایا علماء نے سمجھایا مفسروں نے سمجھایا مفتیوں نے سمجھایا وہ صاحب تھوک دو ان کے منہ پر تھوک دو اپنا کام کرو اپنی بیوی کا خیال کرو اپنی اولاد کا خیال کرو اپنی آخرت کا خیال کرو یہ قوم غدار قوم ہے مسجد میں مسلمان ہو جاتی ہے محفل میں مسلمان ہو جاتی ہے اور محفل سے نکلنے کے بعد بھیڑ و چمار کی اولاد رہتی ہے یہ قوم منافق ہے یہاں کہہ کر امل شبد اپنا کہتی ہے اور جب شادی کے محفلوں میں جاتی ہے سولہ سینٹی میٹر کی چوری اپنی بیوی کو پہنا کر یہ حرام زیادہ کتا جس سے شرم کا جنازہ نکل گیا حیا کا جنازہ نکل گیا اپنے دوستوں سے بات کرتا رہتا ہے دوست بیوی اور سگریٹ سلگا کر دوست کی بات کم سنتا ہے بیوی کے سینے کو زیادہ دیکھتا ہے اس کے رنگ کو زیادہ دیکھتا ہے اس کی کلر کو زیادہ دیکھتا ہے تم کہو گے حضرت یہ میرا اور سیرت اور محفل قرآن میں عورت کی سولہ سینٹی میٹر کی چوری کہاں سے آ گئی تم کرو تو سو گنا معاف ہم کہیں یہ گنا تو ملا معاف نہیں اے نوجوان اے امت کے بیٹے اے امت کی بیٹی میں پیچھا کرتا رہوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تیری جوانی سے تیرے بڑھاپے تک پیچھا کروں گا تیرے بڑھاپے سے تیری قبر تک پیچھا کروں گا تیرے قبر سے تیرے محشر تک پیچھا کروں گا کہ تو میدان محشر میں صاف صفا ایمان کے ساتھ آ سکے ماں کا بلاکار کرنے والا زانی کا نام تجھے کو پکارا نہ جا سکے کسی بیویوں کو رنڈی بنانے والا نہ بلایا جا سکے اس لیے کہ میرے آقا کا دل دکھتا ہے میرے آقا روتے ہیں میرے آقا تیرے لیے ترتے ہیں میرے آج میں تجھ سے مانگا ہے سجدہ میں تجھ سے مانگا ہے شان بلندی حسن حسین کو اس امت کے لیے دیدار دے دیا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ آپ کا آخری وقت آپ کی رام مبارک پر آخا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے دروازے کو کسی نے کنڈی کی کٹائی اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی کہ میرے محبوب کو آخری وقت میں بھی تم ستاتے ہو چلے جاؤ سمجھا آپ نے کوئی شاعر آیا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے کوئی یتیم آیا ہے اس لیے کہ آپ دنیا کے دادا تھے آپ دنیا کے سخی تھے آپ وادی آپ گھر کر لٹانے والے تھے آپ کے در سے کوئی خالی جانے والا نہیں تھا آقا کو ہوش آیا آقا نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے فرمایا دیکھیے کہ آپ کی طبیعت کا خیال نہیں آتے ہیں وقت اور کنڈی کو کٹانے لگتے ہیں عائشہ یہ جو آئے تھے ملک الموت آئے تھے آج سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور قیامت تک کسی سے اجازت نہیں مانگیں گے عائشہ اب کی مرتبہ آئے تو اجازت دے دینا دوسری مرتبہ آئے ملک الموت اجازت نہیں بھی چلے گئے آپ نے فرمایا عائشہ کون سے فرمایا کہ شاید وہی تھا عائشہ ایسی خطا نہ کرنا ایسی بھول نہ کرنا اب کی مرتبہ آئے تو اجازت دے دینا ملک الموت موت آئے اجازت ملی اللہ نے کہا اللہ نے کہا گاڑی منڈانے والے آج یہاں آ یہاں یہاں پر بیٹھ میں تجھے تیرا سینا پھاڑ کر اسکیننگ کر کر دیکھتا ہوں کہ تیرے سینے کے اندر کیا تو لوہے کا دل رکھا ہے تو چٹان کا دل رکھا ہے تیری ہمت کیسے ہوئی اس طرح اپنے چہرے پر رکھنے سے پہلے کیوں نے سوچا یہ اس طرح میرے محبوب کے کلیجے پر چل رہا ہے یہ اس طرح میرے محبوب کے دل پر چل رہا ہے اے بے نوازی کتے اے بے نوازی کتلا بہن آ میں تجھے اللہ کا اللہ کے رسول کا تیرے مرے ہوئے باپ کا تیرے مرے ہوئے شوہر کا باپ راستہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ خون کے لوتھڑے کا تیرے سینے کے اندر دل ہوگا دھڑکتا ہوا کلیجا ہوگا گوشت کا میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا میری ماں میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا اس لیے کہ میرے آقا میرے محبوب نے پروایا قرت و عینی سے سلا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نواز میں ہے کیا مطلب ہوا کہ چار اولاد چار میں تین لڑکے اور ایک لڑکی لڑکی سے زیادہ محبت تو باپ کہتا ہے دیکھو اولاد ہو تو یہ میری ہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رات میں گڑیا لے کر جاتا ہے مٹھائی لے کر جاتا ہے وہ سونے تک نہیں سوتا چپر میں جاتا ہے سینے سے لگا کر اپنے کلیجے کا ٹکڑا کہہ کر بوسا دے کر سفر میں جاتا ہے کوئی اس کو گالی دے کیا تجھے برا لگتا نہیں لگتا کوئی اس کی تاغڑی توڑے کیا تجھے برا لگتا نہیں لگتا اگر کوئی اس کی آنکھ تھوڑا ترندا بنائے تجھے برا لگتا نہیں لگتا اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر اے نماز کو چھوڑنے والے اے خدا کے گھر کو ویران کر کر سلیما گھر کو آزاد کرنے والے اے کو فقیری کی طرف دھکیل کر فلموں میں کام کرنے والے ظالم اور بدکاروں کو کوٹیاں دلانے والے آج شاہ رخ خان کا بنگلہ آج سلمان کا آج پنا پنا کا کتنے کروڑوں میں اربوں میں کربوں میں جی رہے ہیں تیرے بلال کے نائب کا مقام کیا ہے تیرے نبی کے بارش کا مقام کیا ہے تیرا نبی کا بارش آج اس کے پاس سائیکل ہے جلانے کے لیے پیسہ نہیں جنت है Ah, بیمار ہے ایک اتنی اونچی ہے ایک لاکھ اتنی کمزور ہے کپڑا آئے گا کہ سینا اس کے گھر پہ گرا آئے گا کہ جسم کی جو ہے پیمائش اس سے معلوم ہو Krishna ہے تو رہا ہے ہماری کا ابرواتی ہے السلام نے کہا تو آگرہ نے کہا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا لوہا جس نے خوبصورت بنایا مردوں کو داڑھی داڑھی سے اب تو تو تو کی کی طرف طرف ٹوٹتا ٹوٹتا ہے ہے ہے ہے لاکھوں کروڑ تم جھوٹ کہتے ہو میری بیوی کہتی ہے کہ تم داڑھی رکھ کر ہو کی کی تصویر توڑنے والا یہ حرام داڑھی بنا اس طرح طرف سے نکلایا نبی میں نے تمہاری ہم دنیا نہیں کر رہے گا نہیں بیٹھتے چپ میں نہیں جاتے اور نہیں ہے ہماری اولاد پڑھ نہیں رہی ہے ہمارا وطن کارڈ نہیں ہے ہمارا پاسپورٹ نہیں ہے ہمارا کون سا کام اس داری کی وجہ سے روکا میں اپنے کاریگر کی قدر کا کر کہتا ہوں کہ اس کے سستے میں سہولتیں تو بھی کہ ٹرین کے اندر ہتھیار جگہ بنا کر دینے لگے کہ ملا کی نماز کشمیر یو کی سرزمین سے واپس ہو رہا تھا تو تارسو کی سرزمین سے لاتی ہے ٹرین کے اندر کسرت ہونے لگا تو ایک پنڈت نے ہمیں کہا کہ ملا جی تمہاری یہ سات بجے کی نماز کا وقت ہے ابھی تک آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہم نے کہا کہ آپ کے بچے نے پیشاب کر دیا استنجا کر دیا اور اس بوٹی کے اندر بھیڑ زیادہ ہے رب شاہد ہے تو اس نے میرے کپڑے سے اس فرق کو صاف کیا کہ آپ کی نماز پڑھی اس سے عزتیں بھی نہیں ہے وہی اللہ عزت ہوگی وہی موبائل جاتی ہے اس دنیا کو تین نہیں تین لاکھ تلاش دے دے حضرت شاہ اللہ بخاری اللہ ہے بیٹا نہیں پکڑنا نہیں پڑے گی لکھا پڑھنے کے لیے لیا تاکہ والے دلہا وہ قبول کے لیے جب دلہن کے پاس بھیجا گیا تو دلہن نے کہا کہ گاڑی والے میں دلہا کو قبول نہیں کرتی اللہ اٹار بخاری اللہ فرمایا بیٹے میرے کر جا اللہ کے دربار میں دو شکرانہ کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے گاڑی کے میں تو نے میری زندگی کے گرنڈی کو دور کر دیا لاپا لاپا چیز کو پسند کرتی ہے پاک پاک عورت چیزوں کو پسند کرتی ہے یہ گندی عورت ہے جو خود کے چہرے کو پسند کرتی ہے یہ گندی عورت ہے جو رنڈیوں کے چہرے کو پسند کرتی ہے اللہ اللہ کا علیہ کے جنت میں جانے کا وسیلہ بنایا اور ماں تیرا بہت اونچا مقام ہے کے بہانے لمبے بھی بنانے کے بہانے آج بیت الخلا کے چھ روپے کا فرش اس وقت تک نہیں مل سکتا جہاں بے شک پاپانا لگتا ہے باقی یہ مریض کا دریا کیا تھا یہ سوریا کا دریا کیا تھا گزارے گا ماں تم بے پردہ اچھی نہیں لگتی سب پھر لیے تجھے بلاکار کرنا چاہتے ہیں تمہیں اپنے پہلو میں سلانا چاہتے ہیں ماں جب تم بے پردگی کے ساتھ چاہتی ہے کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا سب حیوانی بھیڑیے میں بھی جب میری نگاہ پر بڑھتی ہے مجھ پر بچہ نہیں مجھے یہ سوال نہ کرنا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عورت سیکھتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ مرد عورت ابتدا جمع ہوتے ہیں تو تیسری کی ہاتھ شیطان آ جا آ جا قرآن کی طرف آ جا آ جا میری ماں حرم کی طرف آ جا اے میرے نوجوان آ جا تجھے تم مجھے خطرہ سنا رہا سے گر کر نہیں بن گیا زمین سے اتر نہیں بن گیا کسی درخت کا کوئی تو پتا نہیں تو تم چڑھ کر کے بن گیا ہے اس پتی اب ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ آقا اب عائشہ جتنے کا رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا عائشہ ذرا یہ جو پہلے کا پردہ ہے اس پہلے کے پردے کو ذرا سرکا دینا ذرا پردہ سرکایا تو دیکھا کہ امت کھڑی ہوئی ہے آقا رو رہے ہیں آقا کر رہے ہیں اے اللہ آج آخری مرتبہ میری امت کا دیدار ہو رہا ہے اے اللہ میری امت کے دل کو چاہے گی تیرے لیے سر بیٹھے تیرے لیے روئے تھے آج تو ساری بلا کر اس کا دیدار کرتا ہے نماز چھوڑ کر آنکھوں کے اندر شراب کو ڈالتا ہے میری ماں تو بے کرتا ہو کر اپنا عائشہ فاطمہ کے پردے کا مذاق اڑاتی ہے ابو میرا کے ساتھ تعارف فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے روحانہ میرا وہاں کتابت پوری ہو چکی تھی اگر صحیح سناتے تھے اس پر رضی اللہ تعالیٰ میں رات کے اندر نماز شروع کرنے سے قریب تھے اتنے میں اما عائشہ نے پردہ ڈال دیا آقا نے پردہ عائشہ ایک اور مرتبہ میری کو نہ جا سکتا تھا پراپرٹی دی جا سکتی تھی جا سکتا تھا زمین دی جا سکتی تھی میرا میرے ہے میرا زمین کو کر سکتا ہے حضرت کوئی کے سبقے میں بنو اسرائیل کو مطلب کرناؤ کر سکتا ہے میرے محبوب کے کے لیے جنت ہو ایمان نہیں آ سکتے جنت کی نعمتیں نہیں آ سکتی محبوب میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کو ایک کا نہیں رکھیں گے میرا ایمان ہے عائشہ کو اگر آپ چاہیں ایک پر سوکا بھی رکھیں گے جنت کے لیے چلا رہے تھے لیکن امبا عائشہ نے کروایا ایک کام بیٹھے تھی دوسرا کام بھیجیے تھی اور تیسرا کام بھیجیے تھی محبوب کے گھر کے اندر تمہارے نبی کے گھر کے گھر کی اندر نہیں کہ میرے آقا فرمایا ایک ایک اور اور مرتبہ مرتبہ کر دو اٹھایا اس سمیر کھڑے ہوئے تھے طلحہ زبیر کھڑے ہوئے تھے عمر کھڑے ہوئے تھے صحابہ کی ہوئی اب میرا فرما رہے تھے میں کونے میں کھڑے ہو کر خود سے ایک منظر دیکھ رہا تھا آپ آگے آپ پیٹ کے اندر تعلیم سارے یہاں اللہ کر کہتا ہے تو نبی کو جواب دیتے ہیں تو ذرا اسے سن کر تو نبی روتے ہیں trabajo